یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اللہ لان قتل فاطمہ مظہرا یا سہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ران بر دشمن نبی ران بر دشمن علی دشمن زہرا یا یا یا یا یا یا سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ لعنت بر دشمن زہرا لعنت بر دشمن زہرا لعنت بر دشمن زہرا لعنت بر دشمن زہرا لعنت بر دشمن زہرا لعنت انکبر اے اہل سنو ہم کا یہ قصہ جس بیٹی کو کہتے تھے نبی میں ابھی امت نے اسے باد نبی خوب رلایا دربار میں مخدوم عالم کو بلایا آج تلک روتی ہے دنیا ہاں، بڑی مظلوم ہے زہرا اکبر دشمن زہرا خان اکبر دشمن زہرا خان اکبر دشمن زہرا خان اکبر دشمن زہرا کیا رسالت یہ محمد کو ملا ہے اس گھر کو جلا ڈالا جہاں دین پلا ہے شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے اے نو سر پیٹو یہ ہم سب سے بڑا ہے ہے در کا خلاصہ ہاں بڑی مظلوم ہے زہرا پر دشمن من سہا انبر دشمن سہا ان سوچو تو مسلمانوں سے تم ایسا ہوا کیوں شہزادی کو دربار میں بلوایا گیا کیوں کونین کو جھٹلایا گیا کیوں میں جھوٹ نہیں بولتی یہ کہنا پڑا کہنا پڑا یہ تمہارا بھی کہے گا ہاں، بڑی مظلوم ہے زہرا دشمن زہرا سہتا انکبر دشمن زہرا سہتا انکبر دشمن زہرا سہتا انکر دشمنے سہتا ان دشمنے دشمن تاریخ میں ملتا ہے قیامت کا یہ منظر جب غسل و کفن دینے لگے زہرہ کو حیدر جس وقت نظر آیا انہیں پہلو شکست ایک چیخ اٹھی دل سے تو رونے لگے مولا موہا ہے یہ شیر خدا کا ہاں بڑی مظلوم ہے زہرا اکبر دشمن زہرا اکبر دشمن زہرا اکبر دشمن زہرا اکبر دشمن زہرا فاطمہ کے تصور سے لرزتا ہے میرا دل جو لوگ مسلمان تھے سب ہو گئے بات نام ان کے تبرے میں کیا کرتا ہوں شامل محسن کے بھی قاتل ہے وہ زہرا کے بھی قاتل تلک میں تو کہوں گا ہاں، بڑی مظلوم ہے زہرا سہارا باد پیغمبر اسلام رہا کچھ بھی نہیں اس کی تقدیر میں ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں مسوا درد کے دامن میں رہا کچھ بھی نہیں ہائے کیوں بنتے نبی یہ ستم سہتی رہی جبکہ دروازہ گرا کل بازو میں چبھی سلسلہ بڑھتا گیا بس گئی کر بلا چل گئی شہ پہ چھری دوری آ گئی شام جفا گئی شام جفا انک بل دشمن میں زہو انکبل دشمن سہو ان دشمن میں زہر انک دشمن سہو میں زہرا کا بھرا گھر ہوا بربا مردوں میں فقط زندہ بچے با سجا سب قیدی بنے شام چلے مائل فریاد دربار میں ظالم کے گئی زین بنا کہتی رہی سانی زہرا بڑی مظلوم ہے زہرا پر بل زہرا سہا ان دشمنی نے سہا ان دشمن زہرا بسمار بقیہ میں ہوا مرکد زہرا اس غم میں لکھا مظہروں میں سم نے یہ نوحا اب بار میں سرکار بنائیں گے وہ روزہ پھر ہوگا وہاں دشمن زہرا پہ تبرا مجھے فضاؤں میں یہ نوحا ہاں بڑی مظلوم ہے زہرا پر دشمن زہرا اکبر دشمن سہا اکبر دشمن سہا اکبر دشمن سہا نسخرا پر شبر مزہ پر دشمن آرک پر سمنے اذا دشمن دشمنی پر پرت لانت بر بردا جی گرم لانت بر مل جم لانت بر یزید عزی دہشار لانت بر دشمن شمار لانت لانت لانت لانت لانت لانت لانت یا یا یا ظہرا یا ظہر اللہ مالان قتل طات زہرا یا یا ظہر یا زہرا